الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق ود اللہ عظیم پابلے صدی ترام دوستوں اور بزرگوں نماز ام العبادات المقربہ ہے یعنی وہ عبادتیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں ان میں سب سے بنیادی عبادت نماز ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہونے کی کیفیت ہے نماز اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ نماز پاکیزگی کی حالت میں ہو نماز کے لیے پاکیزگی تہارت شرط ہے اور تہارت کا جو طریقہ نبی علیہ السلام نے نماز کے لیے سکھلایا اس کو وضو کہتے ہیں اور وضو کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کی نیت کریں گے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے دونوں ہاتھ گٹوں تک کلائی پر دھوئیں گے تین بار مسواک کریں گے تین بار کلی کریں گے تین بار دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں گے اور تین بار بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑیں گے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کے کنارے سے دوسرے کان کے کنارے تک جو چہرہ ہے اس کو تین بار دھوئیں گے اس کے بعد انگلوں کی طرف سے لے کر کوہنیوں سمیت دونوں بازو باری بار باری باری تین تین بار دھوئیں گے انگلوں کا خلال بھی کریں گے اس کے بعد جو ہے فرمایا ون سہوں گرو اسی کم اپنے سروں کا مسا کرو سر کا مسا کریں سر کے مسا کے بارے میں ہنفیوں پر ایک اعتراض ہے جو لوگ ہنفیوں پر اعتراضات کرتے ہیں ان کا ایک اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے سروں کا مسا کرو اور ہنسی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ سر کے چوتھے حصے کا مسا فرض ہے اور پورے سر کا مسا سنت ہے قرآن تو پورے سر کے مسے کا حکم دے رہا ہے لیکن ہنسی جو ہیں وہ چوتھائی سر کے مسئلے کو فرض کہتے ہیں اور پورے سر کے مسئلے کو سنت کہتے ہیں تو ہنفیوں نے یہ فرق نکالا ہے تو یہ ہنفی جو ہیں حدیث کے بھی مخالف ہیں اور یہ ہنفی قرآن کے بھی مخالف ہیں اب اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے عربی زبان کا اور کلیا ہے یہ بات تو آپ حضرات سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان کا فائدہ کلیا ہے کہ اگر کوئی کام ایسا لفظ استعمال ہو جس سے کام کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہو یا کام کی بات کی جا رہی ہو اور اس کے بعد وہ چیز بھی بیان کی جائے جس پر وہ کام ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز جس پر کام ہونا ہے اس کے ہر ہر ٹکڑے پر کام ہو میں اس کو ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں بات سمجھ میں آ جائے گی ایک جملہ ہے مساط الجدارہ کہ میں نے دیوار کو ہاتھ لگایا کہ دیکھیے بچے کھیل رہے ہیں بھائی دیکھیے دوڑیے بھاگیے کون ہے جو پہلے اس دیوار کو ہاتھ لگاتا ہے اب وہ دیوار جو ہے مثال کے طور پر پندرہ فٹ چوڑی ہے آٹھ فٹ اونچی ہے تو وہ بچہ جو سب سے پہلے جا کے دیوار کی کسی جگہ کو ہاتھ لگا دے شرط پوری ہو گئی یا وہ اس پر شرط پوری ہوگی پورے پندرہ فٹ اور آٹھ فٹ اونچائی اور پندرہ فٹ چڑائی سب پہ ہاتھ لگائے گا تو سب پہ ہاتھ نہیں لگائے گا بس دیوار تک پہنچ گیا دیوار کی ایک اینٹ کو بھی ہاتھ لگ گیا لگ گیا تو حکم ہو گیا تعمیر ہو گئی تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم گرو اسی کو کہ سر کا مسا کرو اگر سر کے تھوڑے حصے پر بھی مسا ہو گیا تو حکم کی تعمیر تو ہو گئی اسی طرح ایک اور مثال ارد کرتا ہوں کیا عربی کا ایک جملہ ہے تو زیدن کہ میں نے زید کو مارا تو کیا مانی ہے کہ میں نے زید کے جسم کے ہر حصے پر مارا چہرے پر بھی مارا بازو پر بھی مارا پاؤں پر بھی مارا پیٹ پر بھی مارا پیٹ پر بھی مارا نہیں بلکہ اس کے جسم کے کسی حصے پہ میرا ہاتھ لگ گیا یا میری لاٹھی لگ گئی تو مارنے کا عمل تو ہو گیا تو اسی طرح سے سر کے کسی حصے پر مسا ہو گیا تو سر کا مسا کا جو حکم ہے وہ پورا ہو گیا تو اس لیے یہ اعتراض کرنا ہے کہ جناب قرآن مجید کے اندر تو سر کا مسا ہے اور ہنسی جو ہے وہ چپئی سر کے مسے کو فرض کہتے ہیں تو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے سر کے کسی حصے کا مسا ہو گیا تو مسا کے حکم پر عمل ہو گیا اب پھر اس پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اگر سر کے کسی حصے کا مسا ہو گیا تھوڑی سی جگہ کا مسا ہو گیا تو مسا ہو سکتا ہے تو پھر ہنسی جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسا فرض کیوں کہتے ہیں دو بالوں پر بھی مسا ہو گیا تو مسا ہو گیا تو چوتھائی حصہ جو سر کا ہے اس کو فرض کیوں کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کے کم سے کم چوتھائی حصے کا مسا فرمایا ہے چوتھائی سے کبھی مسا کم کا مسا فرمایا نہیں اگر چوتھائی حصے سے کم کے مسا کرنے سے سر کے مسے کا پھل ادا ہو سکتا تو نبی علیہ السلام کبھی تو ایسا کرتے تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جو ہے پورے سر کا مسا کیا ہے اور کبھی نبی علیہ السلام نے سر کے چوتھائی حصے کا مسا کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ چوتھائی حصہ کا سر کا جو مسا کرنا ہے یہ تو ہے فرض اور لازم اگر اس کے بغیر مسا ہو سکتا تو نبی علیہ السلام کبھی اس سے کم کا مسا ضرور کرتے جیسا کہ چہرہ آپ دھوتے ہیں تین بار نبی علیہ السلام نے اس کو ایک بار بھی دھویا ہے تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایک بار دھونا تو فرض ہے تین بار دھونا سنت ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے چوتھائی حصے سر کا مسا فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم مقدار جو سر کے مسئلے کے لیے لازم ہے وہ چوتھائی حصہ ہے پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے اور چوتھائی حصے سر کا مسا کرنا فرض ہے ایک بار انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کیا وضو فرما رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے وضو میں ماتہا مقدم ارواسی اپنے سر کے اگلے حصے کا مسا مطلب کیا جو چٹائی کے برابر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو دیکھا حضرت نے وضو فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتہ بینا کیا اتنے حصے پر مسا فرمایا جتنا حصہ پیشانی کی چوڑائی کے برابر ہے اور یہ چوتھائی سر کے برابر مسا جب آپ فرماتے ہیں تو انگلیوں سے مسا فرماتے ہیں تو یہ چار انگلیاں آپ سر پہ رکھ دیں تو چوتھائی حصے کے برابر ہو جاتا ہے اس لیے احناف کی نظر حضرت امام اعظم رحم اللہ علیہ کی نظر تمام پہلوؤں پر تو لہذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ چوتھائی حصے سر کا مسا کرنا فرض ہے اور پورے سر کا جو مسا کرنا ہے وہ ہے سننا اب اس پہ ایک اعتراض اور ہوا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کسی کام کے حکم کے بعد وہ چیز بھی بیان کی جائے جس پر اس کام کا عمل کرنا ہے تو پھر کسی حصے پہ عمل کر لیا جائے تو پورا عمل شمار ہوگا کہ سر پہ مسا کرنے کا حکم ہے پورے سر کی وجہ چھوڑے سر کا مسا کر لیں تو فرض ادا ہو گیا تو پھر قرآن مجید میں چہرے دھونے کا حکم ہے تو پورا چہرہ دھونے کی بجائے تھوڑا چہرہ دھو لیں تو ادا ہو جائے گا پورے بازو دھونے کی بجائے کوہنیوں کا دھونے کی بجائے کچھ حصہ دھو لیں ادا ہو جائے گا پورا پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں کا کچھ حصہ دھو لیں فض ادا ہو جائے گا تو پھر پورے پاؤں کو دھونا پورے بازو کو دھونا کوہنیوں سمیت پورے چہرے کا دھونا تم فرض کیوں کہتے ہو یہ تو تمہارے اصول کے خلاف ہے اب اس کے اندر دو باتیں ہیں جن کو سمجھ ایک بات یہ ہے کہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید کے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا عمل کیا ہے الفاظ کہہ رہے ہیں فاقسلو وجوہ حکم کہ اپنے چہرے دھو لو اب چہرے کو عربی میں وجہن کہتے ہیں لیکن وجہن کے معنی کیا ہے وجہن کے معنی ہے وہ حصہ جو ظاہر ہو سامنے ہو اس کو دھونا ہے اب آپ نے چہرے کا کوئی حصہ دھو لیا ماتھا دھو لیا تو رخسار بھی تو سامنے ہے یہ دھلنے سے رہ گیا یہ حصہ بھی تو سامنے ہے دھلنے سے رہ گیا اس طرح کو دھو لیا یہ حصہ نہیں دھویا دھلنے سے رہ گیا تو یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ جتنا حصہ بھی سامنے نظر آئے گا اس سب کو دھونا لازم یہ الفاظ بتا رہے ہیں اور جہاں تک ہاتھ کے دھونے کا تعلق ہے وہاں خود اللہ تعالی نے فرما دیا کہ حصہ نہیں دھونا کیا فرما دیا ارل مرافک کہ ہاتھ کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت یہاں الفاظ بتا رہے ہیں وہ ارغیرہ اور کون دھونے ہیں ٹخنوں سمیت تو اس لیے یہاں پہ کچھ حصہ نہیں دھوئیں گے اس لیے کہ اللہ نے خود وضاحت فرما دی جہاں وضاحت فرما دی وہاں قاعدہ کلیہ وہی ہوگا جو اللہ نے بیان فرما دی دوسری بات میں نے گزارش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سر کے چھٹے حصے کا مزہ فرمایا لیکن نبی علیہ السلام سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے چہرے کے کچھ حصے کو دھویا ہو پورا دھویا ہے تین بار نہیں دھویا ایک بار دھویا ہے لیکن دھویا پورا ہے باقی نبی علیہ السلام نے کبھی کچھ حصہ دھویا ہو کچھ حصہ چھوڑ دیا ہو ایسی ایک روایت بھی موجود نہیں دھویا ہے تین بار نہیں دھویا ایک بار دھویا ہے پاؤں نبی علیہ السلام نے کچھ حصہ چھوڑا ہو کچھ حصہ دھویا ہو اس کی کوئی روایت موجود نہیں لیکن یہ ہے کہ نبی اسلام نے پاؤں تین بار نہیں دھوئے ایک بار دھوئے ہیں تو ان آزاد نے ایک بار بھی دھویا ہے دو بار بھی دھویا ہے تین بار بھی دھویا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کچھ حصہ دھویا ہو کچھ حصہ نہ دھویا ہو تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ کم سے کم مقدار جس کو نبی علیہ السلام نے دھویا ہے وہ پورا حصہ ہے اس لیے پورا حصہ دھونا فرض ہوگا اور نبی علیہ السلام نے تعداد جو ہے وہ ایک بار دھویا ہے دو بار بھی دھویا ہے تین بار بھی دھویا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک بار دھونا فرض ہے اور دو دو بار بار سونا دھونا سنت ہے اور تین بار دھونا مکمل سنت ہے ساری حدیثوں پر جو ہے عمل ہو گیا اب ایک اعتراض اور پیدا ہوگا وہ اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ چہرہ تو تین بار دھوتے ہیں پرانے مجید میں ہے فخل جو حکم چہرہ دھو ایسے ہی قرآن مجید کے اندر ہے سر کا مسا کرو بازو دو پاؤں دو سر کا مسا کرو اور تم جو ہے چہرہ تین بار دھوتے ہو قرآن مجید میں تین بار کا ذکر نہیں ہے بازو تین بار دھوتے ہو قرآن مجید میں تین بار کا ذکر نہیں ہے پاؤں تین بار دھوتے ہو قرآن مجید میں تین بار کا ذکر نہیں ہے اور مسا ایک بار کرتے ہو تم کیسے ہنسی ہو ایک جیسا عمل بھی نہیں کرتے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم ایسے ہنسی ہیں جو دین کو بحمد اللہ سے ہی سمجھتے ایک ہے دھونا ایک ہے مسا کرنا دھونا کیا ہے آپ ایک ہاتھ ہے اس کو ایک بار دھوئیں تو یہ دھونا ہے دو بار دھوئیں دھونا ہے تین بار دھوئیں دھونا ہے مسا کرنا ہے اس جگہ کو ترک کرنا آپ نے ایک بار سر پہ مسا کیا یہ مسا ہے دوسری بار مسا کیا تو گیلا پن بڑھ گیا اور تیسری بار جب آپ نے مسا کیا تو گیلا پن اتنا بڑھ گیا جیسا کہ دھویا جاتا ہے تو مسا کا حکم تھا آپ نے کیا کیا دھونے پہ عمل کر لیا تو اگر مسا جو ہے ایک بار سے زیادہ کریں گے زیادہ بار پانی لیں گے مسا کرنے کے لیے تو وہ دھونا بن جائے گا اور حکم کی خلاف ورزی ہے اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتے دل کا حدود چلاتا ہے ادوا کہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے پیچھے نہیں ہٹنا تو اس لیے ہم مسا ایک بار کرتے ہیں اور دھوتے ایک بار ہیں یہ تو الفاظ بتا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ مسا ایک بار فرماتے تھے اور دھوتے تین بار تھے اس کے بعد کر کے مسا کے بعد ہے کانوں کا مسا کرنا حضرت سعید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نسائی شریف کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کا مسا فرماتے تھے کہ شہادتین یعنی جو یہ شہادت کی انگلیاں ہیں یہ کان کے اندر پھیرتے تھے اور جو کان کا باہر کا حصہ ہے اس پہ انگوٹھے سے مسا فرماتے تھے اب یہ ہے کہ انگوٹھے سے جو مسا کریں گے نیچے سے اوپر کو جائیں گے جو اوپر سے نیچے کو آئیں گے یہ حدیث ابن حبان اور صحیح ابن خدائمات کے اندر موجود ہے یہ بھی دونوں حدیث کی کتابیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جو مسا فرماتے تھے انگوٹھوں کو نیچے سے اوپر لے جاتے تھے تو یہ انگوٹھے جو ہیں نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے تو یہ ہے کانوں کے مسا کا طریقہ کہ اوپر سے نیچے نہیں آئیں گے نیچے سے اوپر کو جائیں گے اس کے بعد ہے کانوں کے مسا کے بعد جو ہے وہ ہے گردن کا مسا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے عبدل الحبیر الحبیب کے اندر فرمایا کے من توجہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما کے من توجہ جس نے وضو کیا وہ ماتاحا دئی اعلیٰ ہی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسا کیا وہ قی اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن وہ توق پہنے جانے سے محفوظ رہے گا یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی روایت کے عمر رضی اللہ عنہ یہی حدیث دیگر الفاظ کے ساتھ حضرت بن حج رضی اللہ و صحابی ہیں ان سے مروی ہے جس میں موجن تبرانی کے اندر یہ بھی حدیث کی کتاب ہے کہ وہاں الفاظ آتے ہیں کہ کانوں کا مسا کیا سما ماسا پھر اپنی گردن کا مسا کیا تو گردن کا مسا کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے اور گردن کے مسے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گلے میں جہنم کے عذاب کا توق نہیں ڈالا جائے گا تو اس کا فائدہ ہے گردن کا جو مسا ہے وہ گردن کا مسا کریں گے اور آگے جو گلا ہے اس کا مسا نہیں کریں گے گردن ہی کا مسا کریں گے یہاں تک آگے گلے کا مسا نہیں کریں گے جتنے الفاظ پرانے مجید میں ہیں راقا باتم گردن کو کہتے ہیں تو گردن کا مسا کریں گے گلے کا مسا اس کو حلق کہتے ہیں حلق کا مسا نہیں کریں گے تو راقا باقا گردن کا مسا کریں گے اب یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ حدیث ضعیف حدیث ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہنا یہ حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ہے بہت اعلیٰ صنعت کی حدیث ہے دھوکے میں نہیں رکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین فرمایا رقو میں جاتے ہوئے حق اللہ یہاں تک نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی وفات تک رفع دین کرتے رہے رقو میں یہ حدیث بیان کر دی اور دھوکے میں رکھا کہ یہ حدیث جو ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے یہ بات نہیں بتائی کسی کو بس حدیث سنا دی اور بتا دیا کہ یہ حدیث ہے تو یہ غلط بیان نہیں کریں گے اس لیے کہ مقصد اپنی بات منوانا نہیں مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لئی ہوئی شریعت کی دعوت دینا اس لیے جو صحیح بات ہوگی وہ بتائی جائے گی اب یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف حدیث ہے لیکن یہاں ایک مسالہ ذہن نشین فرما لیں کہ گردن کا مسا فرض ہے نہیں گردن کا جو مسا ہے یہ سنت ہے نہیں نبی علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی ہے رغبت دلائی ہے کہ گردن کا مسا کرو جس کام کی ترغیب دلائی جائے رغبت دلائی جائے اس کام کو مستحب کام کہتے کریں تو فائدہ ہے نہ کریں تو پکڑ نہیں کوئی آدمی گردن کا مسا نہیں کرتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر رغبت موجود ہے تو جہنم کے توق سے محفوظ رہیں گے قیامت کے لیے لیکن یہ فرق سنت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے لازمن کرو یہ بات نہیں اور آئے اور سننا یہ ہے کہ اس پر سارے محدود متفق ہیں حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کا فتوا اہل حدیث ہے مولانا عبداللہ روپری رحم اللہ علیہ کا اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جہاں مستحبات ہوں ترغیبات ہوں وہاں پر ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے تو لہٰذا میں مستحبات ہوں مستحبات میں جو ہے گردن کا مسئلہ ترغیب ہے اس لیے اس میں ضعیف حدیث قبول کرنے میں کوئی حج کی بات نہیں ہے اس پہ عمل کیا جائے گا جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے بعض دوست ہمارے بعض دوستوں کو اکسا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے مستحب کام میں لیکن ایک اور مستحب کام ہے اس میں یہ ضعیف حدیث پر عمل نہیں کرتے اب بات ہمارے دوست ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر جذبات میں آ جاتے ہیں یہ کون سی ضعیف بات پہ عمل نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو اس پہ انگوٹھے کیوں نہیں جائیں اس کی حدیث بھی ضعیف حدیث ہے تو گردن کے مٹھے والی ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہو اور انگوٹھے چومنے والی ضعیف حدیث پہ عمل نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہنسیوں کے ہاں اصول عجیب ہے کہ ایک اصول خود بناتے ہیں پھر اس پہ عمل بھی نہیں کرتے تو بھائی بات یہ ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا جس ضعیف حدیث پر عمل کریں گے اس کے اندر چند باتیں ہونا ضروری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث زیادہ ضعیف نہ ہو معمولی ضعیف ہو اس پہ عمل کیا جائے گا جو حدیث گردن کے مسئلے والی ہے وہ معمولی ضعیف ہے اور جو حدیث انگوٹھے چوننے والی ہے وہ کتنی ضعیف ہے کہ علامہ صحافی رحم اللہ علیہ جو شافعی مطلب کے محدث ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المقاصد الحسن اس کے اندر انہوں نے انگوٹھے چومنے کی حدیث دی ہے ایک نہیں کئی حدیثیں دی اس کے نیچے انہوں نے اپنا تجزیہ بھی لکھ دیا کہ ان میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں جو بیان کرنے کے یا عمل کرنے کے قابل ہو یہ اتنی ضعیف ہے تو وہ عادیث اس قدر ضعیف ہیں کہ قابل بیان بھی نہیں قابل عمل بھی نہیں تو اس لیے انتہا درجے کی ضعیف ہیں جبکہ گردن کے مسئلے والی جو ہے وہ انتہا درجے کی ضعیف نہیں ہے تھوڑی ضعیف ہے ایک فرق یہ دوسری بات دوسرا اصول یہ کہ جس ضعیف حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی بات بیان کی گئی ہو جس کا حکم ملتا جلتا حکم شریعت کے اندر موجود ہو کہ اس حدیث کے اندر ہے گردن کا مسا کرنا اور مسا کرنے کا حکم شریعت کے اندر موجود ہے سر کا مسا کانوں کا مسا تو مسا موجود ہے تو اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ شریعت کے حکم سے ملتا جلتا ہے اس لیے اس کو قبول کیا جائے گا جہاں تک انگوٹھے چومنے کا تعلق ہے شریعت کے اندر چومنا عبادت نہیں ہے ادب ہے عبادت نہیں ہے پرانے مجید کو چومیں یہ ادب ہے عبادت نہیں ہے ماں باپ کے قدموں کو چومے ہاتھوں کو چومے یہ ادب ہے عبادت نہیں ہے استاد کے ہاتھ اور پاؤں چومے یہ ادب ہے عبادت نہیں ہے حجر اثرت کو چومے مستحب ہے حج کا حصہ نہیں ہے تو اس لیے چومنا جو ہے وہ بنیادی عبادت نہیں ہے جبکہ مسا کرنا یہ شریعت کا حکم ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ جس چیز کو قبول کیا جا رہا ہے جس پہ عمل کر رہے ہیں وہ جو حکم ہے وہ ایسی چیز کے متعلق ہو ایسی چیز کے متعلق ہو جو عام نہ ہو مثال کے طور پر اور اس سے پہلے کسل اولاد کر دوں یہ اصول ذرا سمجھا دیتا ہوں کہ جس ضعیف حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں اس پہ عمل نہ کرنے والوں پر آپ کو اعتراض نہ ہو گردن کا مسا اگر کوئی نہیں کرتا تو ہمیں اعتراض نہیں لیکن اگر انگوٹھے نہ چننے کا عمل کیا جائے تو انگوٹھے چننے والے نہ چننے والوں کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اس کو لازم سمجھتے ہیں تو ضعیب حدیث والی بات وہ قبول ہوگی جس کو لازم نہ سمجھا جائے جب لازم سمجھا جانا لگے تو پھر اس کو چھوڑ دینا لازمی تین فرق گردن کے مسئلے کو ہم لازم نہیں سمجھتے یہ میں نے ایک مثال سے پہلے بھی بات آج کی تھی کہ میرے مدرسہ کے ایک طالب علم چھوٹے طالب علم بھی پڑھتے ہیں وہاں پرانی مجید بھی اور حفظ بھی کرتے کچھ طلبا ہیں بڑے ہیں وہ مسائل بھی پڑھتے ہیں ایک صاحب جن کا بچہ ابھی ابتدائی تعلیم میں ہے پرانے مجید کی تعلیم میں ہے مسائل کی طرف ابھی پوری طرح آیا نہیں ہے کچھ عرصے کی بات ہے میرے پاس آئے فرمانے لگے کہ حضرت جو میرا بیٹا ہے آپ کا شکر وہ تو شریعت کا بہت بڑا عالم بن گیا ہے میں حیران ہوا کہ معلوم یہ تنزن استحزان فرما رہے ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگے کہ کل مغرب کی نماز میں نے پڑھی یہ بھی میرے ساتھ تھا تو اس نے وضو کیا اور وضو کرنے میں اس نے گردن کا مسا نہیں کیا جماعت جا رہی تھی امام کے ساتھ ملنا تھا تو میں نے تو گردن کا مسا کیا اس نے وضو کیا جلدی سے اس نے گردن کا مسا چھوڑ دیا تھا میں نے بعد میں اس کہا کہ تم نے وضو صحیح نہیں کیا گردن کا مسا چھوڑ دیا تو یہ کہنے لگا کہ ابو جی بات یہ ہے کہ گردن کا مسا مستحب ہے اور مستحب پر اعتراض اگر کیا جائے تو بدت ہو جائے گا عمل تو اگر میں نے گردن کا مسا نہیں کیا تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے مجھے اور گردن کا مسا کرنا لازم نہیں میں نے کہا کہ بات تو اس نے صحیح کہی اس لیے کہ گردن کا مسا کرنا مستحب ہے لازم نہیں اگر اس کو لازم سمجھا جائے گا تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہوگا تو ہم جو امنات ہیں اس کو لازم نہیں سمجھتے وہیں تک رہ رکھتے ہیں اس کو جہاں تک اس کی حیثیت ہے کہ مستحب ہو مستحب تک رکھتے ہیں اس کو سنت نہیں بناتے چوتھی بات یہ کہ جس ضعیف حدیث کی جس بات پر عمل کیا جا رہا ہے وہ بات ایسی ہو جو اعلانیہ نہ ہو اب میں اس بات کا تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذرا تھوڑی سی پیچیدہ بات ہے وضو کا جو عمل ہے یہ سر عام عمل نہیں ہے یہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ وضو ہم مسجد میں کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اکادرین کے دور کے اندر یہ بات نہیں تھی یہ جو مسجد کا وضو ہے یہ ہے مسافروں کے لیے یا جس کے اندر گھر کے اندر وسائل نہ ہو باقی حضرات کے لیے لازم ہے کہ وہ گھر سے وضو کر کے چلیں تو وضو جو ہے یہ ظاہری عمل نہیں ہے کہ جو سب کے سامنے کیا جائے گھر سے آدمی کر کے آئے گا اس لیے گردن کا مسئلہ یہ ایسے عمل میں ہے جو عمل الانیہ نہیں ہے لیکن جو انگوٹھے چوننے کا عمل ہے یہ الانیہ ہے وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو حدیث سنائی جاتی ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اذان جب سنی ہے رضی اللہ عنہ سے تو اشہد اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے ہیں تو سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انگوٹھے چومے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو باقر جو شخص بھی تیرے طریقے کے مطابق عمل کرے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اب اس کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ابو باقی صدیق علی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوں گے اور اذان دی جا رہی ہوگی کیا اس وقت صرف ابو باقی صدیق علی اللہ عنہ اکیلے بیٹھے ہوں گے نہیں نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور پروانوں کو معلوم ہوتا تھا تو پروانے تو گز جمع ہو جاتے تھے کہ ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی صحبت کے اندر رہیں تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ہوں اور اکیلے ہوں یا ایک یا دو آدمی ہوں یہ ممکنات میں سے نہیں تو نبی علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی ہے کو تو ظاہر اس وقت سینکڑوں آدمی موجود ہوں گے تو جب سینکڑوں آدمی موجود تھے تو سینکڑوں کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے تھا یہ بات کیسے ممکن ہے کہ جنت کی خوشخبری ملے اور صحابی وہ کام چھوڑ دیں اس کام کو اختیار نہ کریں اس لیے یہ بات ممکنات میں نہیں نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کر سیدنا ابو بکر صدیق علی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے سیدنا ابو بکر صدیق علی اللہ عنہ نے اڑھائی سال تقریباً امامت کرائی جمعے کی نماز جب حضرت پڑھاتے ہوں گے نمبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اذان ہو رہی ہوگی تو علیہ حضرت ابو بکر بستی اللہ عنہ نے اذان سن کر یہ عمل کیا ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت کی خوشخبری ہو آپ نے عمل چھوڑ دیا ہو تو جب آپ نے عمل کیا ہوگا تو آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوں گے کتنے صحابہ کرام ہوں گے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہوں گے تو ہزاروں نے عمل کو دیکھا ہے جب ہزاروں نے عمل کو دیکھا ہے تو ہزاروں میں سے ایک نے دو نے تین نے کبھی اس کو روایت تو کیا ہوتا اس بات کو آگے بیان تو کیا ہوتا ایک بھی روایت میں پھر جس وقت حضرت ابو بکر جلد اللہ ہو پانچ وقت کی نماز کی امامت فرما رہی ہیں تقدیر کہی جا رہی ہے تو تقدیر کے اندر حضرت نے یہ عمل کیا ہوتا تو کوئی ایک روایت تو اس کی مل جاتی تو اس لیے ہمارے حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی ضعیف حدیث کی بات جس کے لیے اصولاً کئی آدمیوں کی روایت ہونی چاہیے اگر وہ کئی آدمیوں کی روایت نہ ہو تو وہ فرماتے ہیں ایسی ضعیف حدیث قابل قبول نہیں تو یہ اصول ہمارے امام رحم اللہ علیہ کا ہے تو ہمارے امام رحم اللہ علیہ کے اصول کے مطابق گردن کے مسا مطلب کی روایت قابل قبول ہے اس لیے کہ وہ اعلانیہ کام نہیں لیکن یہ چننے والا جو عمل ہے یہ اعلانیہ ہونا چاہیے اس کی روایتیں کثرت کے ساتھ ہونی چاہیے اور نہیں ہے اس لیے یہ اس معیار کی بڑی روایت نہیں ہے کہ جس کو قبول کیا جا سکے گردن کے مسے کے بعد الحد پاؤں کا دھونا پاؤں جو ہے وہ انگلوں کی طرف سے تخمہ سمیت دھوئے جائیں گے اور پاؤں کی انگلوں کا خلاج بھی کیا جائے گا اب یہاں ایک سوال ہے ایک ہے اور وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن معاشرے کے اندر بطور مسلمان کے رہتے ہیں لیکن سوال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کئی آزاد اہل حدیث یہ فرما دیں کہ جہاں ہمیں مسلمانوں سے نکال دیے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا یہ بات شیوں کی کر رہا ہوں یہ بات مجھے واضح کرنی پڑ رہی ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو میں نے حدیثوں کو کافر نہیں کہا شیعہ جو ہے وہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پاؤں جو ہے وہ دھوئے نہیں جائیں گے پاؤں کا مسا کیا جائے گا اور ہمارے بہت سے مسلمان حضرات اس سے پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے اس مسئلے کو میں ساتھ واضح کر دینا چاہتا ہوں قرآن مجید کے اندر ہے بم سہو گرو اسی کم ادھر کا پہلے ہے کہ چہرہ دھو آپ چلو تم دھو لو جور کم اپنے چہروں کو ویا کم ادھر کو اور اپنے بازو کو دھو کوہنیوں سمیت بم سہو اسی کم اور مسا کرو اپنے سروں کا ارجلا کم ادھر کا اور ٹکنے تک اپنے پاؤں اب اس سے پہلے جو ہے دھونے کا لفظ نہیں آیا ون سہو بھی روسی مسا کرو سروں کا اس کے بعد آگے دھونے کا لفظ نہیں آیا بلکہ وہ ارجولہ کن ارکار اور اپنے پاؤں تخنوں سمیت اب اپنے پاؤں تخنوں سمیت دھونے ہیں یا اپنے پاؤں تخنوں سمیت مسا کرنا ہے پہلے لفظ مسا کا ہے سر کا مسا کرو پھر وہ ارجلا کم کا گئی اور پاؤں کا ذکر ہے حکم نہیں بتایا کیا کرو تو اس کی وجہ سے وہ لوگ پرانے مجید دکھا کر ہمیں بیوقوف بنا دیتے ہیں تو دیکھو جی مسا کرو سروں کا اور مسا کرو اپنے پاؤں کا تخنوں سمیت تو لہٰذا مسے کا حکم ہے قرآن مجید میں قرآن مجید میں دھونے کا حکم نہیں ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے تاکہ ایمان غارت نہ ہو اب دیکھیے ایک اصول ہے عربی کا قاعدہ ہے لیکن میں اس کو عام کرنے کی کوشش کروں گا عام انداز میں بتاؤں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے سانس اور تم دھو لو وجو ہا کم سے پہلے ہے اور ہے پر زبر ہے وہ آئی دیا کم اور دھو کس کو بازوں کو ہاتھوں کو یہاں کم سے پہلے یہ ہے اور یہ پر زبر ہے آئی دیا کم اور جہاں پر مسے کا ذکر ہے وہ سہو سی کم وہاں کم سے پہلے سین ہے سین کا زیر ہے زبر میں پھر آگے ہے وہ جولا کم کم سے پہلے لام ہے لام پر زبر ہے جہاں پاؤں کا ذکر آیا ہے وہاں زبر ہے جہاں سر کے مسے کا ذکر آیا ہے وہاں زیر ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو آج رکن جو پاؤں کا ذکر ہے یہ کس کے ساتھ ملتا ہے اب پہلے زبر والے بھی ہیں زیر والے بھی ہیں اگر یہ زبر والوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا جو زبر والوں کا حکم ہے اگر یہ زیر والے کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا حکم وہ ہوگا جو زیر والے کا ہے تو ابھی میں نے بتایا کہ چہرہ دھوئیں وہاں وجوہ حکم زبر ہے بازو دھوئیں دیا کم زبر ہے بم کہو اسی کم سر کا مسا کریں وہاں زیر ہے تو جہاں زیر ہے وہاں مسا ہے وہ ارجولا کم یہاں زبر ہے تو اس کا حکم زبر والے کے ساتھ ہوگا زیر والے کے ساتھ نہیں ہوگا لہذا پاؤں کو بھی دھونے کا حکم ہے دوسری بات جو قابل ہوئے کہ وہ دیا کم یعنی مراد کہ آپ نے بازو دھو کہاں تک کوہنیوں سمیت اللہ تعالی نے حد بتائی ہے بن سہو یہ روسی قوم اور اپنے سروں کا مسا کرو جہاں حد نہیں بتائی اب آگے ہے وہ آج جولا قوم اپنے پاؤں دھو یہاں دیکھتے ہیں کہ حد بتائی ہے یا نہیں بتائی اگر نہیں بتائی تو جس کی حد نہیں بتائی اس کی طرح ہوگا اگر حد بتائی ہے تو پھر اس کی طرح ہوگا جس کی حد بتائی گئی تو جلا جھولا کن کا دین یہاں تخموں کی حد بتائی گئی ہے تو حد جو ہے وہ بازوں کی بتائی گئی ہے تو جس کی حد بتائی گئی ہے اس کے دھونے کا حکم ہے تو اس کی بھی حد بتائی گئی ہے اس لیے اس کے بھی دھونے کا حکم ہوگا اور ہم وقت ہے سکون جہاں مسئلہ ذکر ہے وہاں حد موجود نہیں تو اس کے معنی ہے کہ یہاں حد موجود ہے اس لیے حد والے کا حکم اس کا ہوگا نہ کہ بغیر حد والے کا دو باتیں اب اس سے ایک اعتراض پیدا ہوگا کہ حضرت قاری صاحب سے معلوم فرمانے وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ار کم زبر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے وہ ار کم اور زیر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے تو اب بتائیے حضرت آپ کیا جواب دیتے کہ زبر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے اور زیر کے ساتھ پڑھنا بھی ثابت ہے اب جواب دیں اب اس بات کو پھر سمجھ لیں کہ اگر گزارش یہ ہے کہ زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی ہیں بقول آپ کے کہ دھو لیں زیر کے ساتھ پڑھیں تو اس کے معنی ہے مسا کریں کیونکہ مسے والی بات زیر کے ساتھ ہے تو قرآن مجید میں پاؤں کے دھونے کا حکم بھی ہے اور قرآن مجید میں پاؤں کے مسے کا حکم بھی ہو گیا تو دو مختلف حکم ہیں اگر دھونے پہ عمل کریں تو مسے والے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے اگر مسا کریں تو دھونے والے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو قرآن مجید میں دو متضاد باتیں جمع نہیں ہو سکتی اب اس کو سمجھنا پڑے گا اگر زبر والے لفظ کا واضح زبر والے کا مطلب زیر والا لے لیں کہ بھائی دونوں کو مانی ایک جیسے بناؤ بھائی اگر ایک جیسے نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو حکم ہوں گے متضاد اور قرآن مجید کے اندر ٹکراؤ ہوگا قرآن میں ٹکراؤ ہو نہیں سکتا کیا بھائی زیر والے کے زبر والے مانی زبر والے لفظ کے زیر والے مانی بنا دو بھائی اس کو دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جولا کم کے کہ پاؤں دھو لو کی بجائے ہم اس کو جولی کم پاؤں کے مسا کرو والے مانی بنا دیتے ہیں زیر والے مانی بنا دیتے ہیں عربی قاعدے کلیے کے مطابق زبر والے لفظ کے زیر والے مانی ہو ہی نہیں سکتے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں دوسری بات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے قولی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے کہ نماز آثر کا ٹائم ہوا جن لوگوں کو وضو تھا انہوں نے سفیں باندھ لی نبی صاحب آگے کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے جن کو وضو نہیں تھا انہوں نے جلدی جلدی سے وضو کیا جب جلدی سے وضو کیا تو پاؤں کو دھویا نہیں پوری طرح جلدی کی کہ نماز میں شامل ہو جائیں ان کی جلدی کرنا وہ جلدی کر رہے تھے کیوں کہ نبی علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھیں ہم بھی جلدی کرتے ہیں جماعت کھڑی ہو جائے میں جلدی کرتے ہیں لیکن کیوں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ رقط نکل گئی تو رقط پھر پڑھنی پڑ جائے گی ٹائم اور لگ جائے گا نماز کے اندر ہماری نیت یہ ہوگی اور حضرات صاحب چراغ اللہ عنہ اجمین کی جلدی یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی امامت اور ابتدا کے اندر کمی آ جائے گی تو نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا حضرت ہمارا غیر اللہ علی مین اللہ کہ ایریا جو تم خوش رکھے ہوئے ہو ان کو اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ملوث کریں گے اور ان کی دھلائی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ہوگی پوری طرح وضو کرو اب سوال یہ ہے کہ ایریا رہ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جہنم کی آگ کے عذاب کی خبر دے دی تو بسا کریں گے تو پورا بھی رہ گیا ساتھ کلّا بھی رہ گیا تو پھر جہنم کا عذاب کتنا ہوگا اور یہ حدیث جو ہے عبداللہ عمر بن رحمد اللہ عنہ سے مسلم شریف میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سکے شریف میں حضرت ابو حریرا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث دار کو کے اندر بچے تھے یعنی ایک شادی سے نہیں کئی شادیوں سے تو اس لیے اس حدیث کے مطابق گنجائش نہیں پاؤں کے مسئلے کے یہاں پاؤں ہونا پڑیں گے دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی فخل اثاد دیا یدئی کا کائی کہ روزی کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا بھی خلال کرو اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی کھلال کرو تو خلال مسا میں تو ہو نہیں سکتا دھونے میں ہوتا ہے تو اس حدیث کا عمل بھی نہیں ہوگا اگر مسا کریں گے تو نبی صاحب دوسری حدیث کی مخالفت ہوگی اس کے بعد ہے نبی علیہ السلام کا عمل چونتیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چونتیس اگر دس صحابی کسی بات کو روایت کریں تو اس کا حکم ایسے ضروری ہوتا ہے جیسے پرانی مجید کی آیت کا حکم ضروری ہو اس کو خبریں متبادر کہیں یہ چونتیس دس نہیں بیس نہیں تیس نہیں چونتیس صحابہ کے یہاں سے مرضی ہے کہ نبی علیہ السلام نے چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے چاہے سفر ہے چاہے حضر ہے نبی علیہ السلام کے جب بھی پاؤں منگے ہوئے نبی علیہ السلام نے وضو میں پاؤں کو دھویا ہے مسانی نہیں فرمایا تو یہ چونتیس صاحب کرام کی روایت ہے اور قرآن مجید کی طرح سے اس کو عمل کرنا لازم ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اجماع ہے اور سب کے سب متفق ہیں کہ پاؤں دھوئے جائیں گے اور صحابہ کرام کے اجماع کو دھونا بجٹ طبی عید منی مات و اللہ نسلی جہنم مساط نصیرا تو جو صحابہ قیام کے اجماع کو اتفاق کو چھوڑ دو اللہ اس کو جہنم کی خبر دے رہے ہیں بعد حضرت علی علی اللہ عنہ کا وہ حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا امام مان کے ان کے پیروکار ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ عنہ کا عمل کیا ہے دیہاتی کے اندر اللہ عنہ کی روایت موجود ہے اور میں کہ آپ کے ارد ارل کا بین کما عمر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے پاؤں دھو تخنوں سمیت جیسا کہ تمہیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات معلوم ہوئی کہ خود حضرت علی رضی اللہ ہو بھی پاؤں کے دھونے کے قائل تھے مسا کے قائل نہیں تھے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کے نزدیک پرانے مجید اس آیت کا مطلب پاؤں کا مسا کرنا نہیں ہے پاؤں کا دھونا ہے کما ہوگی تم جیسا کہ تم حکم دیا گئے پھر یہ ہے کہ حضرت علی علی اللہ عنہ سے خود مروی ہے کہ وہ جب وضو فرماتے تھے تو پاؤں ہوتے تھے یہ جو روایت ہے حضرت علی اللہ عنہ کے کی یہ خود ان کے اپنے مذہب کی کتاب کافی کے اندر موجود ہے جس کو پلینی نے لکھا ہے جو ان کی بنیادی کتاب ہے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ان کا ایک مشتحد اپنے مدرسے کے اندر بیٹھا پڑھا رہا تھا طلبا کو اور دس دے رہا تھا پاؤں کا مسا فرض ہے پاؤں کا دھونا فرض نہیں تو یہ پلاننگ کی کتاب جو کافی ہے یہ پڑھا رہا تھا تو سامنے حدیث آ گئی علی رضی اللہ عنہ نے پاؤں کا مسا نہیں فرمایا پاؤں کو تھوڑا اب شگیدوں نے سوال کیا کہ استاد جی آپ تو پڑھا رہے ہیں کہ پاؤں پہ مسا پڑ گئے ہزار رضی اللہ عنہ جو ہمارے ایمام ہیں وہ تو پاؤں کو دھو رہے ہیں اب وہ پریشان ہوا کہا کہ اس کی شرح جو صافی ہے بولا شرح لائی گئی اب استاد صاحب کا چکر آئے شرح کھولتے رہے پڑھتے رہے کھولتے رہے پڑھتے رہے رکھ دیا فرمایا کہ ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا ہوا تھا اس لیے وہ پاؤں پہ مسا نہیں کرتے تھے دھوتے تھے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے وہ پینتیس ہجری کے بعد کی ہے نبی علیہ السلام کا وشال گیارہ ہجری میں ہوا تو نوز بلّہ نمزالی چوبیس سال حضرت علی رضی اللہ نے یعنی تقیہ ہی فرمایا ہے بغیر پاؤں پہ مسا کی ہے انہوں نے پون سو کا نماز پڑھی ہے تو ان کے نزدیک تو نماز ہوئی نہیں تو روز اللہ منظانی کو چوبیس سال تک اپنی نمازوں کو یوں ہی ضائع کرتے رہے تو ایسے علی جو منافقت اختیار کرتے ہوں وہ ان کے ہوں گے ہمارے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جو حق وہ تھے حق پر عمل کرنے والے تھے اور حق کو ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے ان کے شاگرد ان کے جانسات جب دنیا کے اندر قربانی دینے والے تھے تو استاد جو ہے جو مربی ہے اس کا خود اپنا مقام جو ہے کتنا اونچا ہوگا اس کے بعد جو پاؤں کے دھونے کے بعد ہاں اب اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ آیا جو زیر والا زیر والی قرآد ہے اس کو زبر والے مانی لیے جا سکتے ہیں یا مانی نہیں لیے جا سکتے زیر والے کے زبر والے مانی لیے جا سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر اصول ہے کہ جب زبر والا لفظ جو ہے زیر والے لفظ کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس پر بھی زبر کی بجائے زیر لگا سکتے ہیں تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ زیر اس وجہ سے ہے اس لیے اس کو عثمانی کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ایک بات جو ہے یہاں قابل کہ پاؤں کا تعلق مسا سے بھی ہے اور پاؤں کا تعلق جو ہے وہ دھونے سے بھی ہے پاؤں کا تعلق مسا سے بھی ہے پاؤں کا تعلق دھونے سے بھی ہے اگر پاؤں ننگے ہوں تو پاؤں دھوئے جائیں گے پاؤں پر موزے ہیں تو پاؤں پر مسا کیا جائے گا تو وہ عرض کم اگر پاؤں ننگے ہیں تو تخنوں سمے دھو لو بار آج کو نکلتا گل کا آپ کے ساتھ پڑھیں تو پھر مانی ہوں گے کہ اگر ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہوں موزوں سے تو پھر پودے مسا کر لو تو دونوں باتیں اس کے اندر سے نکل آئیں اس کے بعد جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے موزوں پر مسا کرنا کہ جناب موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ستر صحابہ کی رام اللہ ہم سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موضے پر مسا کیا سفر میں تین دن اور تین رات اور جہاں قیام تھا وہاں پر ایک دن اور ایک رات یہ ستر صحابہ کرام کی روایت ہے اس لیے اس کے اندر کوئی نرپیشا و شبہ نہیں تو اگر دس صحابہ کرام کی روایت ہو اس کو بھی قرآن مجید کے برابر درجہ حاصل ہے تو ستر کی روایت ہے تو یقینوں کا بھی برابر درجہ حاصل ہے تو موضوع پر مسا نبی علیہ السلام سے ستر صحابہ کرام کو ثابت ہے اور ستر صحابہ کرام میں ہزاری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اس کے بعد جو اہم مسئلہ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو حدیث پر عمل کا دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے اس سے ایک اور گنجائش نکال لی کہ نہ بوزوں پہ مسا ہو سکتا ہے جرابوں پر بھی مسا ہو سکتا اب یہ اہم مسئلہ ہے جرابوں پر مسے والا اس کو ذرا طور پر سمجھیں آپ حضرات ان سے کہیں گے بھائی جرابوں پر مسئلہ تو نہیں ہو سکتا وہ آپ کو حدیث دکھائیں گے ابو دعو شریف کھولیں گے چھ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابو دعو شریف کھولیں گے اب بخاری نہیں کھولیں گے مسلم بھی نہیں کھولیں گے اب ابو دعو شریف کھولیں گے ابو دعو شریف کھولیں گے اور حدیث دکھائیں گے مغیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو ہماتے ہیں کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ماتا عرض ون نہ دیکھو نے پڑھو اس کے آپ نے پڑھا اردو ترجمہ آپ نے پڑھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے رجوع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں اور جوتیوں پر مسا فرمایا کہا کہ دیکھو یہ جرابوں کا ذکر ہے آگے جورا بہن جراب کا ذکر ہے اب اتنا وقت آپ کے پاس نہیں کہ آگے اور پیچھے پڑھے اور نہ ہر آدمی کو اس کی سمجھ ہے اب آپ نے کہا کہ دیکھو بھائی حدیث پہ عمل ہے جرابوں پر مسا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے اب آپ چل پڑے جرابوں پر مسا کرنے لگ گئے اور اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھ لیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے یہ روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یہی روایت معطا امام مالک کے اندر ہے وہاں پہ آر خفین موزوں کا لفظ ہے جراب کا لفظ نہیں یہ روایت میں نے ابھی آج کی کہ بخاری نہیں دکھائیں گے بخاری شریف کے اندر یہ روایت آٹھ سندوں سے موجود ہے کتنی سندوں سے آٹھ سندوں سے موجود ہے اور آٹھ کے آٹھ میں حسین موزے کا لفظ ہے جراب کا لفظ ایک جگہ بھی نہیں یہی حدیث مسلم شریف کے اندر بھی متعدد مقامات پر اس وقت میری تعداد اس کی پوری شمار نہیں کی میں نے لیکن میں نے متعدد ابواب کے اندر دیکھا ہے اس کو تو مسلم شریف کے اندر بھی بہت سے مقامات پر یہ حدیث موجود ہے لیکن ان سب میں موزے کا ذکر ہے جراب کا ذکر نہیں یہ روایت نسائی شریف جو خطہ میں ہے اس کے اندر موجود ہے اس کے اندر بھی موزے کا لفظ ہے رات کا لفظ نہیں اب سوال یہ ہے اور اسی ابو داود شریف کے اندر اس حدیث سے پہلے جس کے اندر جراب طلب ہے اس سے پہلے یہی روایت پانچ سندوں سے موجود ہے پانچوں میں موجود طلب ہے جراب طلب اب اس کی وجہ کیا ہے ایک راضی ہے جس کا نام ہے ابو قیس حسین مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے جن شاگردوں نے آگے یہ روایت لی ہے بیس اکیس نے آگے یہ بیان کیا تو بیس اکیس میں سے ایک ہے جس کا نام ابو قیس حزیل ہے وہ کہتا ہے کہ تیرے استاد نے جراب کہا تھا اور باقی جو انیس بیس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے موزہ کہا تھا اب ہو دونوں میں سے ایک چیز سکتی ہے دو چیزیں نہیں ہو سکتی وہ کیوں اس لیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ غزل تبوک کا واقعہ ہے جس کا غزل تبوک سے واپس آ رہے تھے نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا مغیر میں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پانی ڈالا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر موزے پہنے ہوئے تھے تو میں موزے نکالنے لگا تو حضرت فرمایا کہ میں نے وضو کر کے پہنے تھے میں اس سے مٹھا کروں گا اب یا وہ موزے تھے یا چراغ تھی دونوں چیزیں تو ہو نہیں سکتی ایک دفعہ دیکھا ہے ہاں کہتے کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا موزے تھے ایک دفعہ میں نے دیکھا جراغ تھی تو بات صحیح ہو سکتی تھی دیکھا ایک دفعہ ہے تو یا موزے ہوں گے یا جراغ ہوں گے دو چیزیں نہیں ہو سکتی ایک چیز ہوگی اب دیکھیے کہ دونوں میں سے کون سی چیز ہونی چاہیے بیس اکیس شاگردوں نے اس کو روایت کیا ایک کہتا ہے کہ میرے استاد نے جراب کہی اور انیس بیس کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے موزے کہے تو آپ اپنے سلیم سے فیصلہ فرما لیں کہ انیس بیس والوں کی بات معتبر ہوگی یا ایک کی بات معتبر سیدھی سی بات دوسری بات جو قابل ہو رہی یہ انیس بیس جو ہے یہ سارے کے سارے بہت بڑے ہیں سپاہ ہیں محدثین کے نزدیک قابل اٹرائے ہیں اور جو ایک ہے اس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں اور کون سے محدثین سنگھ کہتے ہیں امام سفیان سوری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے حضرت امام احمد الحمبل فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علی بن ندیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے حضرت امام مسلم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے حضرت امام بہتی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ضعیف اور ان کو چھوڑی امام ترمزی رحم اللہ علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے اس حدیث کے بعد لکھ دیا کہ حاضر حسن سیون صحیح یہ صحیح حدیث ہے لکھ دیا اب یہ آپ کو دکھا دیں گے دیکھو جی، امام ترمزی نے کہا کہ صحیح ہے اب آئیے پھر میں ان کی طرف چل امام نبوی رحم اللہ علیہ نے اسی جگہ پہ نوٹ لکھا ہے فرمایا ہے کہ سارے محدثین متفق ہیں یہ ضعیف ہے تو ایک اگر امام الگی کو غلط فہمی ہو گئی ہے تو غلط فہمی کو ہم قبول کیوں کریں کہ سارے محدثین متفق ہیں یہ ضعیف ہے پھر یہ بات امام نے ہی فرمائی سے بلکہ خود اہل حدیث کہلانے والے بہت بڑے محدث عبد الرحمان مبارک پوری جنہوں نے توفت الحوزی ایک کتاب لکھی ہے ترمی شریف کی شرح میں انہوں نے اس جگہ کے اوپر لکھا کہ اس کو یہ محدثین ضعیف کہتے ہیں امام تین جی اس کو صحیح کہتے ہیں انہوں نے پھر دونوں کے دلائل کا موازنہ کر کے نتیجہ نکالا ہے نتیجہ یہی ہے فرماتے ہیں کہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ضعیف ہے چلو ہماری نہیں مانتے جو تمہارے اپنے عالم ہیں ان کی مان لو ہاں اگر ماننا چاہے آدمی تو حقیقت کو مانے گا نہ ماننا چاہے تو دوسروں کو نہیں مانے گا اپنی مرضی کے خلاف ہو تو اپنے عالم کی بھی نہیں مانے گا تو بیس انیس بیس راویوں کے مقابلے میں ایک راوی ہو ضعیف ہے اس کی بات کو قبول کرنا یہ اہل حدیث ہونا تو نہیں یہ تو پر ہے پھر یہ کہ یہی حدیث اور صحابہ کرام بھی مرضی ہے انہوں نے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موضا کہا ہے جراب کہا ہے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے صاحب نبی وقار رضی اللہ عنہ جو اشرم و دشرم میں سے ہیں اور اور دو کچھ نصیب صحابیوں میں سے ہیں جن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان یہ سات وقاف رضی اللہ ہو سے محمد رضی اللہ عنہ نے پوچھا دیکھا کہ انہوں نے موضوع پہ مسا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ آپ نے موضوع پہ مسا کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکوا کیا کہ ساد وقاف کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے موضوع پہ مسا کیا ہے اور کہا کہ نبی علیہ نے موزوں پہ مسا کیا حضامہ رضی اللہ نے تصدیق فرمائی کہ کے جو ساتھ کہہ رہے ہیں وہی بات پوچھ رہے ہیں تو وہاں بھی موضوع کا جو تھے جراب کا نہیں مسلم شریف کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے موضوع کا وہاں جراب کا نہیں حضرت خزانہ بن صادق رضی اللہ عنہ سے اور حضرت جبید بن عبداللہ جبید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نسل کے اندر روایت ہے وہاں موضوع کا جو تھا جراب کا نہیں تو تقریباً نچوڑ میں نکال کے آپ کر دوں انہتر صحابہ کرام ایک پچہتر صحابہ کرام کے سارے شدید متفق ہیں کہ ہمارے استادوں نے کا ذکر کیا ایک بن شوبر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بیس اکیس شادیوں میں سے انیس بیس ادب کہتے ہیں ہمارے استاد نے موضوع کا ذکر کیا ہے ایک کہتا ہے کہ میرے استاد نے جراب کا ذکر کیا ہے اب آپ اندازہ فرما لیں کہ ایک طرف ستر صحابہ کرام ہیں اور ان کے کثیر و تعداد شگرد ہیں اور ایک طرف صرف ایک آدمی ہے جس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں اس کی بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور انہتر ستر صحابہ کرام کی بات کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے کثیر و تعداد مرتبہ شگردوں کو بھی چھوڑ دیا اور پھر دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہماری اس عمل کر رہے ہیں عبد الرحمان مبارک پور رحم اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں نے حدیثیں دیکھی ہیں جو جرابوں پر جرابوں پر کے کی حدیثیں ہیں ان میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو معیاری حدیث ہو ہاں ایک اور حدیث آپ کو دکھائیں گے جناب ابو موسا آشل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے گرابوں پر اور نالین پر جوتی اور گراب پر مسئلہ کیا یہ بھر میں بار بار رہا ہوں اس کو گراب اور جوتی کو ذہن میں رکھنا ابھی تھوڑی دیر بعد جو آخری بات ہوگی اس میں نتیجہ نکلے گا ابو موسا آشل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے تو میں نے ابھی صاحب دیکھا کہ انہوں نے گراب اور جوتی پر مسئلہ کیا یہ حدیث ابو دائی شریف کے اندر موجود ہے نیچے لکھا ہے کیا لکھا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی صنعت میں تسل بھی نہیں اور جس کی صنعت پڑی بھی نہیں وہ کے کیا مانی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ کو مسا کیا جو بتانے والا ہے وہ مر گیا تھا اور جو سننے والا ہے اس کے بعد پیدا ہوا ہے اس کے معنی ہے صنعت میں تسل نہیں اب اگر اس قابل میں جا کے اس نے اس سے پوچھا یا خاص کے اندر آ کے اس نے بتایا یہ ایک حدیث ہے ایک حدیث ہے اگر گلاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے گلاب علیہ و نالین گراج اور جوتی کا مسا کیا اس صنعت کے اندر جو راوی ہے رشیا ہے اس کے بعد ایک روایت ہے صوبان رضی اللہ کے مسا خادم ہے وہاں پہ لگ جاتے ہیں تستاخین کہ تستاخین پر مسا کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے تستاخین کے لغت کے اندر تین مانی تستاخین کے مانی ہے ٹوپی دستاخین کے معنی ہے موزہ دستاخین کے معنی ہے گرم کپڑا اور اس سے مانی نکالے گا دستاخین کے معنی گرم کپڑا جس سے پاؤں ڈھانپا جائے لہٰذا گلاب بھی گرم کپڑا ہے اس سے پاؤں تو اس لیے اس کے حدیث کے اندر دستاخین ہے تو اس کے معنی جو ہے وہ گرم کپڑے کے گلاب کو بھائی پریشان کیوں ہوتے یہ حدیث دنوں کو جو تمہارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے حدیث کتاب اس کے اندر موجود ہے اس کے نیچے لکھتا ہے کہ راوی کہتا ہے کہ یہاں تک تاخیر سے میری مراد مل گئی ہے یہ جملہ بھی دکھا دیا کرو کسی کو کوئی نیچے آگے کچھ کہہ رہا ہے کہ میں سے دی تو عبد الرحمان مبارک سے فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث میں نے دیکھی ہیں جراثوں کے مسئلے مطلب کی ایک بھی ایسی نہیں جو معیاری سرحد کی حدیث ہو فتح نظیریا انہیں کا مسئلہ کا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ گراف اور مسا نہ قرآن کے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے نہ اجماع سے ثابت ہے نہ پیاز سے ثابت ہے فتح سہائیا انہیں کا ہے اس کے اندر لکھتا ہے کہ جلاب پر مسا کرنا جائز نہیں اب ہماری نہیں مانتے تو اپنے علماء کی مان لو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی وغیرہ میں شعبہ رضی عنہ الگ تو جناب انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کون پر مسا کیا جرابوں پر مسا کیا یہ کتنے راجوں کی حدیث ہے ایک راجو کی اور وہ بھی ضرور اور پاؤں کے دھونے کا حکم کیا ہے وہ ہے قرآن مجید تو لوگوں پر مسے والی حدیث ہم مانتے ہیں کہ ستر نے روایت کیا تو ایک جو روایت کرے اگر صحیح بھی ہو تو اس کو قرآن کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جا سکتا اور ہے بھی ضعیف تو اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا تو اس لیے جراف کا جو مسا ہے وہ جائز نہیں اب ایک میں اصلی بات کر دینا چاہتا ہوں یہ تو حدیث جس کے اندر جراف کا ذکر ہے اکیلی جراف کا ذکر ہے نہیں اس کا ذکر ہے الگ جورونی بننا نہیں جراف پر اور لال کہتے ہیں جوتی کو چمڑے کی جوتی جراف پر اور جوتی پر مسا دیا اب ایک میرا سوال ہے اس کا تھوڑا سا غور فرمائیں گے بات انشاءاللہ شاء اللہ ہو جائے یہ وہی نچوڑ ہے کہ حدیث کے اندر ہے جراف پر اور جوتی پر مسا کیا اب سوال یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ سے ان پر مسا جائز ہے یا دونوں علیحدہ علیحدہ ہوں تو ان پر مسا کیا جا سکتا ہے اگر دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو پھر اکیلے جراب کو مسا نہیں کیا جا سکتا تم اکیلے جراب کو مسا کرتے ہو تو حدیث کی خلاف دی یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی اس کو آپ چھوڑ دیں اس حدیث کو صحیح بھی مان لیں تب بھی میرا خیال ہے کہ وہاں لگ ہے الگ بن بن نہ جراو پر اور جوتی کا مسا کیا اب سوال یہ ہے کہ جناب جب دونوں بیک وقت ہوں تو مسا ہوگا یا ایک پر بھی ہو سکتا ہے یا اگر دونوں بیک وقت ہوں مسا ہوگا تو پھر آپ جراب پہ مسا کیوں کرتے ہیں اگر سوال یہ ہے کہ نہیں یہ جی، اکیلی بھی ہے اس پہ مسا ہو سکتا ہے تو پھر اکیلی جوتی بھی ہو تو اس پہ بھی مسا ہونا چاہیے تو جب دو چیزوں میں سے ایک چیز اکیلے مسا ہو سکتا ہے دوسری پر بھی اکیلے مسا ہونا چاہیے جوتی کا مسا کیوں نہیں کرتے آپ تو آدمی حدیث کے لیے آدمی کو چھوڑا اب اس کا مطلب کیا ہے وہ مطلب میں بتا دیتا ہوں جو رقین و نالین کے مانی یہ ہے کہ جرابیں یا موزے جو ہیں یہ موزے چمڑے کے ہوتے ہیں جرابیں دو قسم کے ہیں ایک کو مجلد جراب کہتے ہیں ایک کو منال جراب کہتے ہیں مجلد جراب وہ ہے جس کے چاروں طرف چمڑا لگا ہوا ہو کپڑے کی جراب چاروں طرف چمڑا لگا ہوا نیچے سائڈوں میں چمڑا لگا ہوا اس کو جراب کہتے ہیں اور ایک ہے مناعل جراب جو اوپر جراب ہے اس کا کلّا چل رہتا ہے اس کو مناعل کہتے ہیں تو یہاں ارے جور عدین و نالین کے مانی ہوئے ہیں کہ ایسی جرابوں پر مسا کیا جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور یہ بات میں میرا نہیں کہہ رہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جن ان شاگرد شادی فرماتے ہیں تو میرے استاد انس بن مالک اللہ عنہ نے فرمایا اور حضرت میں آلی ہوئی جورابان حضرت میں جرادیں پہنی ہوئی تھی اب خالی ہما جلودن ایسی جرابیں تھیں جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا وہ آلہ ہما خزا اور اوپر جو تھی ان کے جراب تھی تو حضرت نے ماسا علی ہما اس نے مسا فرمایا تو اگر موزہ نہ ہو جراب ہو تو اس جراب کا مسا ہے جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہو یا جس کے سائڈوں پہ چمڑا لگا ہوا ہو اس کو مجلت اور منال جراب کہتے ہیں اور اس حدیث کے مانی جو جوراگر بندہ لین اگر اس حدیث کو ضروری ہونا اس کو چھوڑ دیں تو بھی مانی یہ ہے کہ جرابوں ایسی جرابیں جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا ہے ان پر مسا ہو سکتا ہے ان جرابوں پر نہیں ہو سکتا میں اس بات کا آئی ہوں اپنے نظریہ بتا دوں جو بندی ہے آپ کو میں نہیں بتا رہا ہوں آپ سے نہیں کہہ رہا میں اپنی بات بتا رہا ہوں جو بندی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں بریلوی ہے اس کے پیچھے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور حدیث ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں لیکن جو بات سوچنے کا یہ ہے کہ جرابوں پر مسا کرنے سے پاؤں دھونے کا فرض رہ گیا وضو نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوئی جب اس کی نماز نہیں ہوئی تو پیچھے والوں کی نماز کیا بس یہ بات ہے جس کو پوچھا یہ تھا مکمل رضو جو بیان کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی رسا نے فرمایا کہ من توجہ آسن وضو کہ جس سے آپ نے رجوع کیا اچھے طریقے سے پوری طرح سے رجوع کیا خارج خطا یا منل نا سکوں تو اس کے سے گناہ جو ہے نکل جاتی لیں سیدنا علی زیر رضی اللہ سے روایت ہے فرمایا کہ میری امت جو ہے قیامت کے دن بلائی جائے گی پکاری جائے گی اس حالت میں کہ اس کے وضو کے آزاد چمک رہے ہوں گے جو چاہتا ہے کہ میں چمکتے ہوئے حالت میں آؤں تو اس کو وضو اس طریقے کے مطابق کرنا چاہیے جو طریقہ قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کیا فلمیا رضی نبی عنہ کی روایت ہے ہمارے نبی اللہ فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا اور وضو کے بعد کل میں شہادت پڑھا اشہد اللہ اللہ وحدہ لا ان محمد علاب رسول اور ترمذی کی روایت کے اندر ہے کہ اس کے بعد یہ بھی پڑھا اللہ فرمان قیامت کے دن ایک دروازہ جنت کا کھل جانا ہی کافی ہے جنت کے آخری دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے جس دروازے سے چاہو تو جنت کے اندر داخل پہنچو اور حدیث بات کے اندر جو ہے ایک دعا کی ہے جو ان دوست کے بعد کل میں شہادت اور اللہ جان نظر جانے کے بعد پڑھنی چاہیے فرحان قلعہ کا شہد اللہ الہ الا انت استغفرک روکا رات الیک تو یہ تین دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے یہ آخر کی دعائیں ایک دعا ہے جو درمیان کی دعا ہے جو روزوں کے درمیان پڑھیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی رسم روزو کرا رہا تھا تو اشان روزو کے درمیان یہ دعا پڑھیں بڑی آسان کی دعا ہے بڑی جامع دعا ہے اللہ مفلی لمبی وسیع لی باریک لی میرے گناہ کو معاف فرما میرے کو کشادہ کر اور میرے رزق میں برکت ڈال اب اس کے اندر میں ایک بات میں مطلب یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری آج کی آخری بات ہے کہ رزق کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ یہ ہے پہلے دنیا کی زندگی کے بعد ہے قابل کی زندگی ہے قابل کی زندگی کے بعد ہے قیامت جہاں گناہوں کی بخشش کا معاملہ ہوگا لیکن نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے وہ اس تقریب سے نہیں فرمائی الا ترتیب سے فرمائی اللہ پہلے سے تو فرمایا قیامت کا کہ اللہ میرے گناہ کی بخش فرما نظر فرمائی کس پر دنیا پر نہیں قیامت علی کی داری اس کے بعد قبر کی زندگی کہ اللہ میرے قبر کو کشادہ فرما تیسرے نمبر پہ فرمایا بارش روپ کے روپ لیے کہ میرے اس کے اندر برکت اس کے اندر ایک اشارہ فرما دیا اگر دنیا کی خوشحالی آخرت بنانے والی ہے تو یہ رزق کے اندر برکت ہے اگر دنیا کا مال آخر بگاڑنے والا ہے تو یہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے یہ اللہ کا آزاد ہے اور اس پہ توجہ کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے آزاد سے محدود رکھے اور اللہ ہماری فرما دے ایک اعلان جو ہے وہ سماج فرما نے اعلان یہ ہے کہ سوموار کو بائیس رجب ہے یہ رسمیں موجود ہیں اور مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم کن رسموں کے اندر پڑے ہوئے ظالموں مجوسیوں اور یہودیوں سے تعلق رکھنے والوں نے مسلمانوں کے اندر ان رسموں کو جاری کیا ہے مثلا آج انشاءاللہ معاملہ چلے گا تو رسمیں آئیں گی مثلا ایک رسم ہے کہ اٹھارہ کو عید غدیر کے نام سے ہوتی ہے تو عید مناتے ہیں اس دن حضار ہو نبی اسلام نے خلاف عطا فرمائی تو نبی اسلام نے اللہ کو خلیفہ بنایا نہیں ابو اب وہ بغیر تری عظلانوں کو خلیفہ غریف ہونے کا اشارہ فرمایا اٹھارہ جن کے جلوس میں نکلتے ہیں جب سے بھی ہوتے ہیں وہ کیس کیوں اس لیے کہ اٹھارہ زندہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ شہادت تو شہادت کو خوشی مناتے ہیں اور مسلمانوں کو بہتر بناتے ہیں اس کا نام عید ربی رکھ دیتے اسی طریقے سے پندرہ شعبان جس کو ہم شب برات کی عید کہتے ہیں یہ ان کے نظریے کے مطابق ان کے بارہویں امام کا یوم پیدائش ہے اور وہ بارہویں امام جو دنیا میں آیا ہی نہیں حضرت حسن اختری اللہ علیہ گیارہویں امام ہیں جو لاکھ غلط فوت ہو گئے تھے وہ بارہواں امام ثابت کرنا چاہتے ہیں کیسے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت حسن اختری کا تعلق ایک لونڈی کے ساتھ تھا اس سے یہ بچہ پیدا ہوا گھر والوں کو پتہ نہیں تھا اب اس کا یوم پیدائش ہے پندرہ شابان تو اس میں عید ہوتی ہے ہمارے ہاں بھی عید چل رہی ہے تو ہم اس تہمت کے اندر شریک ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک بات سے ہم آتے ہیں وہ کسی پر تہمت لگائے گا قیامت کے دن وہ آگ کے ٹیلے پر کھڑا ہوگا اور اللہ فرمائیں گے کہ اب جو تیرے تہمت لگے اس کو ثابت کریں خدا یہ کہ اللہ کے نیک بندوں پر تہمت لگائی جائے تو اس کا کتنا اثر ہوگا تو جو حضرات شعیب برات کی عید منانے والے ہیں عید کرنے والے ہیں وہ سوچ لیں کہ قیامت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک رسم ہے امام جا صادق رحم اللہ علیہ کے کنڈے بائیس رجب امام جافر صادق رحم اللہ علیہ کا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت کی پیدائش آٹھ رمضان کو ہوئی حضرت کی وفات پندرہ شوال کو ہوئی رجب سے ان کا کوئی تعلق نہیں بائیس رجب امیر معاذ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے اور ان کی کتاب جو تحفت العوام ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جشن مرگ معاویہ تو بائیس رجب کو امیر معاوض وفات ہے اور ہم یہ کنڈے جو کر رہے ہیں ہمیں دھوکے ڈال مارجی امام جا کے ثابت ہے اللہ علیہ کے نام پر اور اصل میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو امیر معلوم رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں اپنے ساتھ شریک کر لیا تو امیر معاذ رضی اللہ عنہ کون ہیں مختصر اتنی بار جنریشن لیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں دو کشتی صحابی ہیں صحابی کے بیٹے صحابی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابی مجھے نہیں میرے صحابی کو بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا تو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے صحابی کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتا ہو فرمایا چار حکم دیے نبی علیہ السلام نہ ہوں نہ ان سے نکاح کرو نہ اپنی لڑکی ان کے نکاح میں دو گلا سوار ہوں نہ ان کا کھانا کھاؤ نہ اپنا کھانا انہیں کھلاؤ بلا کشاری شاعری ہوں نہ ان کا پانی پیو نہ انہیں اپنا پانی پلاؤ بلا کے گاڑی ہوں نہ ان کو اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس جا کر بیٹھو باتیں بات کرنا چاہیے دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہم زلف ہیں ہم زلف ہیں تیسری بات علی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ ہے کہ ایمان والوں کا امیر المومنین ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں جو پہلا گہری لشکر جہاد کرے گا وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا اس پہلے بحری لشکر کے جو امیر تھے وہ سیدنا علی معاویہ رضی اللہ عنہ تھے نبی علیہ السلام نے ایک بات اشاد فرمائی کہ قیامت کے دن سب رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میرے رشتے داری کے امیر معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے برادر نسبتی ہیں بیوی کے بھائی ہیں جس کو ہم سالہ کہتے ہیں تو یہ رشتہ قائم رہے گا میں اپنے سالے کی برائی نہیں سن سکتا نبی پاک وسلم کے ایسے سالے جس کا تعلق قیامت کے دن بھی قائم ہو اگر ہم نے امیر معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی کے اندر شرکت کر لی قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے رشتے دار مذہب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے تو اور اس وقت نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر جبکہ ہماری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا میں اس بات کی یقین رکھتا ہوں کہ میں ایسا گناہ گار ہوں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر میری بخشش نہیں ہو سکتی اور اگر میں نے نبی علیہ کی برادر نسبت میں دیوی روزہ محترمہ ام ممین حبیب محبوب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اگر میں نے ان کی وفات کی خوشی کے اندر شرکت کر لی تو قیامت میں جب یہ اسلام کھڑے ہوں گے ابھی مار رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے تو میں کس منہ سے سامنے جاؤں گا اور شفاعت کا امیدوار بنوں گا اس لیے اس بات کو سوچنا ہے کوشش فرمائیں کہ یہ رجب کا جو یقینوں کا سلسلہ ہے اس کو بالکل ختم کریں خود دور سے بچیں نہ کھائیں نہ کھلائیں اور جو رشتے دار ایسا کر رہے ہیں ان کو روکیں اس سلسلے میں ہمارے ادارے میں ایک اچھالا چھاپا ہے جو میں نے صاحب محترم کی خدمت میں پیش کیا ہے انشاءاللہ شاء یہ تقسیم کروا دیں گے آپ اس کو پڑھیں اوروں کو پڑھائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس رسول سے راضی ہوں وہ قریب قریب میں ان شاء اللہ ہوگی پیران مالک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم اللهم اللهم اهدنا اهدنا ارزقنا رزقا طيبا حلالا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انصر المجاهدين في سبيلك منهم ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين برحمتك يا ارحم ایک اعلان اور بھی سماج کا ہے کہ وضو ختم ہو گیا اب اس کے بعد نماز شروع کرنا ہے ہم نے رقین اور الحمد کے مسائل اور آمین کے مسائل اس سے پہلے جو رجب کا مہینہ ہے یہ حضرت امام اعظم اور الحمد رحم اللہ علیہ کی وفات کا مہینہ ہے اور حضرت ہمارے امام بھی ہیں تو ان کے فضائل مناسب اور ان کی جو علمی خصوصیات ہیں یہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے آئندہ جو درخت ہوگا وہ حضرت امام اعظم رحم اللہ علیہ پر ہوگا اس کے بعد جو باقی درخت ہوں گے اس پر رقدین الحمد کے مسائل اور آمین کے مسائل پر